کر مار دو اور قسم کا خلاف نہ کرو سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ایوب کو بڑا صابر بندہ پایا وہ بڑے نیک بندے تھے اور بڑی ہی رغبت رکھنے والے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ایوب علیہ السلام کا ذکر اور ان کی بیماری ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے صبر کی اور امتحان میں پاس ہونے کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ مال برباد ہو گیا اولادیں مر گئیں جسم مریض ہو گیا یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو صرف دل سلامت رہ گیا تھا اور پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا پاس نہ تھا اور اس حال میں کوئی ایسا نہ تھا جو خبر گیری کرتا سوائے ایک اپنی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنے شوہر کی محبت تھی لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی تھیں آٹھ سال تک یہی حال رہا حالانکہ اس سے پہلے ان سے زیادہ مالدار کوئی دوسرا نہ تھا اولاد بھی بکثرت تھی اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی اب ہر چیز چھین لی گئی تھی اور شہر کا کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا تھا وہاں ایوب علیہ السلام کو لا بٹھایا تھا اسی حال میں ایک دو دن نہیں سال دو سال نہیں اٹھارہ سال کامل گزرے اپنے اور غیر ہر ایک نے منہ پھیر لیا تھا حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا صرف ایوب علیہ السلام کی ہی ایک بیوی صاحبہ تھیں جو ہر وقت دن رات آپ کی خدمت میں کمر بستہ تھیں البتہ پیٹ پالنے کے لیے محنت و مزدوری کے وقت آپ کی خدمت سے مجبوراً علیحدہ ہونا پڑتا تھا بلاخر دور آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آیا اور اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین اور تمام مرسلین کے معبود ایکتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تدر و زاری کی اور کپ کپاتے ہوئے ہوٹوں حضور قلب کے ساتھ دعا کی کہ اے میرے پروردگار اے میرے پالن ہار اللہ مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر اور بہتر رحم کرنے والے ہیں یہاں جو دعا ہے اس میں جسمانی تکلیف اور مال و اولاد کے دکھ درد کا ذکر ہے اسی وقت رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو پاؤں لگتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا حکم ہوا کہ اس پانی سے غسل کر لو غسل کرتے ہی بدن کی تمام بیماری اس طرح جاتی رہی گویا تھی ہی نہیں پھر حکم ہوا کہ اور جگہ ایڑی مارو وہاں پاؤں مارتے ہی دوسرا چشمہ جاری ہو گیا حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو اس پانی کے پیتے ہی اندرونی بیماریاں بھی جاتی رہیں اور ظاہر و باطن کی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی ابن جریر اور ابن بحاتم کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اٹھارہ سال تک اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے اپنے اور غیر سب نے چھوڑ دیا ہاں ایوب علیہ السلام کے دو مخلص دوست صبح شام خیریت اور مزاج پرسی کے لیے آ جایا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک نے دوسرے سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی نافرمانی کی ہے کہ اٹھارہ سال سے اس بلا میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتے اس دوسرے شخص نے شام کو ایوب علیہ السلام سے اس شخص کی یہ بات ذکر کر دی ایوب علیہ السلام کو سخت رنج ہوا اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میری تو یہ حالت تھی کہ جب دو شخصوں کو آپس میں جھگڑتے دیکھتا اور دونوں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لاتے تو مجھ سے یہ نہ دیکھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے عزیز نام کی اس طرح یاد کی جائے کیونکہ دو میں سے ایک تو ضرور مجرم ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں تو میں اپنے پاس سے دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی نہ ہو ایوب علیہ السلام سے اس وقت چلا پھرا بلکہ اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا پاخانے کے بعد آپ کی بیوی صاحبہ آپ کو اٹھا کر لاتی تھیں ایک مرتبہ وہ موجود نہ تھیں آپ کو بہت تکلیف ہوئی آپ نے اس روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی صحت کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوئی کہ زمین پر لات مارو بہت دیر کے بعد جب ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ مریض شوہر تو ہے نہیں اور کوئی دوسرا تندرست شخص نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا ہے پہچان نہ سکیں اور دریافت کرنے لگیں کہ اے اللہ کے نیک بندے یہاں اللہ کے ایک نبی ایوب علیہ السلام جو درد دکھ میں مبتلا تھے انہیں دیکھا ہے اللہ کی قسم جب وہ تندرست تھے تو قریب قریب آپ جیسے ہی تھے ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا وہ میں ہی ہوں راوی کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی دو کوٹھیاں تھیں ایک گیہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ابر بھیجے ایک نے سونا برسا اور ایک کوٹھی اناج کی اس سے بھر گئی اور دوسرے میں سے بھی سونا برسا اور دوسری بھی بھر گئی یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری ابن بھی حاتم کی ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں ایوب علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں رکھا ایوب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں اے اللہ بے شک آپ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے میں سب سے غنی اور بے نیاز ہوں لیکن آپ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں بس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صابر پیغمبر ایوب علیہ السلام کو نیک بدلے اور بہتر عطا فرمائی اولاد بھی دی اور اسی کے مثل اور بھی دی بلکہ حسن و قطادہ رحی محمد اللہ سے تو منقول ہے کہ مردہ اولاد اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دی اور اتنی ہی مزید اور اولاد عطا کی یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر و استقلال رجوع اللہ اور تواد و انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور عقل مندوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا انجام کشادگی ہے اور رحمت و راحت ہے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے کسی کام کی وجہ سے ان پر ناراض ہو گئے تھے بعض کہتے ہیں کہ ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کی ایک لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لائی تھیں اس بات پر ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور قسم کھالی تھی کہ شفا ہو جانے کے بعد سو کوڑے اسے ماریں گے دوسروں نے وجہ ناراضی اور ہی بیان کی ہے جب ایوب علیہ السلام تندرست اور صحیح سالم ہو گئے تو ارادہ کیا کہ اپنی قسم کو پورا کریں لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق نہ تھیں جو ایوب علیہ السلام نے طے کر رکھی تھی جس عورت نے اس وقت خدمت کی جب کوئی درد مند اور ساتھی نہ تھا اس لیے رب العالمین اور ارحم الرحمین نے ان پر رحم کیا اور اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ قسم پوری کرنے کے لیے کھجور کی ٹہنی لے لو جس میں ایک سو سیخیں ہوں اور ایک انہیں مار دو ایسا کر دینے سے قسم پوری ہو جائے گی اور ایک ایسی صابرہ شاکرہ نیک بیوی پر سزا بھی نہ ہوگی یہی دستور الہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کی ثناء و صفت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑا صابر و ضابط پایا وہ بڑے نیک اور اچھے بندے ثابت ہوئے ان کے دل میں ہماری سچی محبت تھی وہ ہماری ہی طرف جھکتے رہے اور ہم ہی سے لو لگائے رہے اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی صورت نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جو اس کے خیال میں بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کام میں پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے سمجھدار علماء کرام نے اس آیت سے بہت سے ایمانی وغیرہ مسائل اخذ کیے ہیں واللہ اعلم